تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو اور ان اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھو یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے لہذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں